ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسليما كثيرا كثيرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آجز کو مال اہل والعیال سیت حافیت کاملا دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے اپنے دروس سابقہ میں مذمت شرک کے بارے میں عرض کیا تھا اور اللہ کے قرآن سے یہ باتیں ثابت ہوئیں کہ شرک ظلم عظیم ہے شرک اکبر القبائر ہے شرک انسانوں کے اعمال کو خراب اور برباد کرنے والا ہے مشرق کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے مشرق کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں الحمدللہ للہ دروس سابقہ میں آپ نے سن لی ہیں اور اسی طرح میں نے اس کے بعد عرض کیا تھا کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات میں یا صفات خاص میں شریک کرنا اللہ کی ذات میں شریک کریں وہ بھی مشرق ہے یاد رکھو مشرق وہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ تو منکر ہے وہ مشرق نہیں وہ داریہ ہے وہ کیمونسٹ ہے وہ بے دین ہے وہ لا مذہب ہے وہ زندیق ہے وہ مشرق نہیں مشرق ہوتا ہی وہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور پھر اس کی ذات میں یا صفات میں شریک بھی بناتا ہو اسی کو کہتے ہیں مشرق اسی طرح صفات کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ کی صفت علم ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے علم کامل کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے علم محیط کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے کائنات کے ذرے ذرے کا تفصیلی علم رکھنے والی ذات جو مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد کا بھی علم رکھتے ہیں یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اسی طرح یاد رکھ لیں گے جو ظاہر ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے اور جو کائنات سے غائب ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے تو لہذا عالم الغیب بھی اللہ ہے عالم الشہادہ بھی اللہ ہے بےکل شعین علیم بھی اللہ ہے علیم و بصیر بھی اللہ ہے علیم بذات صدور بھی اللہ ہے اور آنے میں کلیات و جزئیات موجودات و معلومات اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کو محیط ہے کائنات میں اگر کوئی چونٹی ہے اندھیری رات ہے پتھر کے نیچے بھی چل رہی ہے تو اس کو جاننے والا بھی اللہ تبارک تعالی یہ بات سمجھ آ گئی اب آپ ضرور شریف پڑھیں اب سمجھے کہ عبادات میں شرک کرنا مسئلہ سمجھے عبادات میں پہلے تو کیا تھا ذات میں شرک کرنا صفات میں شرک کرنا اب تیسرا نمبر سمجھے عبادات میں شرک کرنا اب سمجھے کہ عبادات جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے یا تو اعتقادی عبادت ہے کیا مانا ہمارا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا کون ہے اللہ ہے نب نقصان کا مالک کون ہے اللہ ہے حاجت روا کون ہے اللہ ہے ما کا لاسباب ہماری چیخ پکار ندا سننے والا کون ہے اللہ ہے یہ اعتقادی عبادت ہے اگر کسی غیر کے لیے یہ عقیدہ رکھے تو مشرق ہے سمجھ آ گئی بات اچھی طرح سمجھ تو جائے اور دل سے دعا بھی کریں کہ اللہ مکے میں تمام آنے والے بلکہ تمام کلمے پڑھنے والوں کو محمد مدنی کا صحیح دین نصیب فرما دے یا اللہ سب کا عقیدہ صحیح فرما دے یا اللہ اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما اور اللہ شرک سے اور اس کے جراثیم سے حضور کی امت کو قیامت تک محفوظ فرما دے اب جناب نمبر دو یاد رکھیں نمبر دو کیا ہے عبادت عملی ایک ہو گئی عبادت اعتقادی نمبر دو کیا ہوا عبادت عملی یاد رکھتے جائیں دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سمجھ آئے گی ابھی دو منٹ کے لیے دماغ سے ریڈیو شیڈیو یہ پیسے کرنسی قیمت یہ دماغ سے نکال لیں اور یہ بھی دماغ سے نکال لیں کہ جی میں دیبندی ہوں میں بریلوی ہوں میں جناب فلان ہوں میں فلان ہوں ایک دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں مسلمان ہوں محمد مدنی کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تیرا گھر ہے اور تیرے ندا تیرے حکم پہ ابراہیم نے پکارا ہے اور میں لبیک پڑھ کے آیا ہوں اس لیے اب دماغ میں رکھ لیں عبادت عملی اب عبادت عملی جو ہے بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے ایک عبادت مالی کہلاتی ہے اور ایک عبادت بدنی کہلاتی ہے کیا مانا اب ہم نماز پڑھتے ہیں بدن خرچ ہو رہا ہے لیکن پیسہ نماز کے لیے کوئی پیسہ لگتا ہے مزو مفت میں ہو جاتا ہے پانی مفت میں ملتا ہے اللہ اکبر ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ عبادتیں بدنی ہے روزہ رکھتے ہیں یہ عبادتیں بدنی ہے لیکن زکوٰۃ دیتے ہیں صدقات کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں تو وہ عبادتیں مالی ہیں کہ مال تو خرچ ہوتا ہے لیکن بدن خرچ نہیں ہوتا ہے پیسے اٹھائے دے دیے بات ختم ہو گئی ایک منٹ میں دس لاکھ زکات چلانی ہے ایک بندے کو وکیل بنا دیا جاؤ میری زکات دے کے آ جاؤ بات ختم ہو گئی یہ عبادت مالی ہے عبادت کتنی قسم ہو گئی ایک عبادت بدنی ہے جس میں بدن خرچ ہوتا ہے ایک عبادت مالی ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سمجھ لیں ایک عبادت وہ ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے وہ کیا ہے وہ حج ہے جو تم کرنے آئے ہو اس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے تو یہ عبادت کیا ہو گئی مشرق ہو گئی عبادت بدنی بھی ہو گئی اور عبادت مالی بھی ہو گئی سمجھ آ گئی یہ بات ان اچھا اسی طرح بعض علماء تھوڑی تفصیل کر دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک عبادت قولی ہے ایک عبادت کیا ہے قولی ہے ایک عبادت کیا ہے بدنی ہے ایک عبادت کیا ہے مالی ہے وہ کہتے ہیں یہ تین عبادتیں ہیں اب سمجھو عبادت قولی ہو عبادت بدنی ہو عبادت مالی ہو یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہوں گی ہاں جی اور اگر اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کرے تو کیا بن جائے گا ہاں جی سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ کہ نہیں آ رہا ہے سب اچھا نماز میں اتنا ہی یاد پڑھتے ہو پڑھو ذرا آرام سے کچھ سمجھ بھی تو آئے نا گاڑی ایکسپریس تو نہ چلاؤ نا الحمد للہ رب العالمین اور یہ دو رکعتیں شروع کریں امام ابھی غیر مغدوب علیہ مرد امردو نے کہتے دو رکعتیں پڑھ کے شامل بھی ہو ہیں نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے دو لگا میں فاتحہ پڑھ لی سورت پڑھ لی رکوع کر لیے سجود کر لیے یاد بڑھ لی سلام کر کے اللہ اکبر امام کے ساتھ ہی مل گئے ماشاء اللہ اللہ سبحان ایک بات سمجھ لو یہ نماز نہیں ہوتی مسئلہ سمجھ لو جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی حضور کے سامنے صحابی نے ایسے تیز تیز نماز پڑھی آیا سلام کیا نے فرمایا ہر جی فصل لے دوبارہ جا کے نماز پڑھو فین نہ غلط تو سن لے تم نے نماز نہیں پڑھی اس بیچارے نے دوبارہ پڑھی دوبارہ پڑھ کے آیا کہنے لگا حضور اب سے پڑھ لی بھائی میں ہر جی فصل لے پھر جا کے پڑھو وہ گیا بیچارا اسے پھر پڑھی حضور دیکھ رہے پھر آیا کہنے حضور اب تو میں نے پڑھ لی ہر جی فصل لے جاؤ پھر پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی دو بار جب اس نے پڑھ لیا ہے اس نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جب نماز پڑھو تو آرام سے پڑھو نماز پڑھو تو رقو آرام سے کرو رقو سے اٹھو تو آرام سے ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی جائے سجدے میں جاؤ تو آرام سے سجا کرو سجے سے اٹھ کے بیٹھو تو پھر آرام سے بیٹھو ہتہ تب میں ان ہتہ تتم میں ساجدن جب تک ایسے نماز نہیں پڑھو گے یہ مرغے کی طرح جو ٹھونگے مارو گے تو ایسی نماز کو اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں ایک بات یہ سمجھ لیں اور دوسری بات میرے بھائی حاجی یہ سمجھ لیں بعض میرے بھائی حاجی جو ہیں دروشری پڑھو نا مسئلہ حل ہو اچھا جن میں پڑھا ہے میری طرف آ جاؤ اب سمجھو مسئلہ بعض میرے بھائی جب امام سلام پھیرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی امام کا سلام پورا نہیں ہوا وہ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو ساری نماز برباد نماز ہوئی نہیں کیونکہ امام کے سلام کے بعد سلام پھیرنا ہے سمجھ آ گئی مسئلہ امام کی تقدیر مثلا امام کہتے ہیں اللہ اکبر ہم نے بعد میں کہنا ہے یا پہلے کہنا ہے امام رقو میں جاتا ہے ہم امام کے بعد جائیں گے یا پہلے جائیں گے امام سجدے میں جائے ہم پہلے جائیں گے یا بعد میں اور امام جب سلام پھیرے گا ہم سلام بعد میں پھیریں گے یا پہلے اب مسئلہ سمجھو بعض آئمہ فرماتے ہیں کہ جب امام کہیں بیٹھ جاؤ مہربانی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ امام نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ایک طرف سلام پورا ہو گیا اب آپ سلام کہیں سمجھ آ گئی اور بعض امام کہتے ہیں نہ امام جب تک دونوں سلام مکمل نہ کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب آپ پھیرے سلام کیونکہ امام کا سلام اب مکمل ہوا ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے تو اس لیے جو لوگ پہلے دوڑ جاتے ہیں سمجھو نماز اپنی برباد کر دیتے ہیں حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے اور وہ بھی طواف میں طواف کے بغیر بوسہ دینا تو بدعت ہے مسئلہ سمجھا کرو حج پہ آئے ہو تم یہاں پر کوئی خریداری کے لیے نہیں آئے دین سیکھو اللہ کا دین سیکھو اور امام کی اور یاد رکھو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور نماز چوبیس گھنٹے میں پانچ دفعہ فرض ہے اور حج امیر پہ فرض ہے اور نماز ہر امیر غریب پہ فرض ہے حج کا حکم جبریل لایا ہے نماز کا حکم خود محمد عربی لایا ہے جو لوگ اپنی نمازیں برباد کرتے حج پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں مسئلہ سمجھ لو حتیٰ کے بعد فوکہ نے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے احمد بھی آ گیا جو کھڑے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک نہیں ہلے وہ اسی جگہ بالکل ہلے ہی نہیں انا انا ہے ہدے انداح اللہ ہدایت دے بس بھائی طواف کو مت مطلب روکو طواف کو مت مطلب روکو آگے چلے جائیں چھوڑ دیں یہ سب آخری آخری جو بندہ جو آخری حضرات ہیں صفوں میں وہ ادھر آ جائیں جزاکم اللہ ادھر آج میرے بھائی جو کھڑے ہو نا ادھر تھوڑے سے ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف توجہ کریں انشاءاللہ بس اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے اب طواف دیکھو نا روز یہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے یہ روزانہ بڑھے گا انشاءاللہ جب بڑھے گا تو اگر آپ ہل جائیں ایک آدمی کی جگہ بن گئی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو جہاں کھڑا ہے وہی ہلنے کے لیے تھے آپ وہ آ کے کان سے پکڑ کے اٹھائیں گے اچھی بات سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھیں کہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسئلہ سمجھ رہے اچھی طرح کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے صرف ایک نماز قضا کر دے چھوڑ دے آمدن بغیر عذر کے وہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے ایک نماز چھوڑنے والا کیا ہو جاتا ہے کیا پھر ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں مثلا مرد نے نماز چھوڑ دی یا بیوی نے نماز چھوڑ دی ان دو میں جب ایک کافر ہو گیا تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا اور وہ کہتی ہے کہ جب بے نماز مر جائے لا صلی علیہ اس پہ جنازہ نہ پڑھو جنازہ مسلمان پہ پڑھا جاتا ہے کافر پہ نہیں پڑھا جاتا اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبر میں بھی دفن نہ کرو قبرستان میں اور اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے میں اپنے باپ کا حج بدل کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں اگر باپ بے نمازی تھا تو وہ کافر مر گیا ہے اس کا کوئی حج بدل نہیں ہوتا یہ تو شکر کرو کہ باقی تین آئمہ کہتے ہیں کہ وہ فاسق کے فاجر ہے کافر نہیں ورنہ ایک امام تو کہتا ہے وہ کافر ہے وہ تو ظاہر حدیث کے مطابق حکم دے رہا ہے دعا کرے اللہ کسی کو کافر نہ بنائے اللہ تبارک و تعالی کسی کا بھی خاتمہ بے نوازی نہ کرے اللہ ہر مسلمان کو نوازی بنائے اب جناب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ تو نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں اب آرام سے پڑھے کیسے پڑھیں گے آرام آرام سے اتحیات ہو للہ ہے آگے وسداوا دو بات اب سمجھو اتہیا یہ کیا ہے عبادت قولی زبان ہے نیاز پیش کر رہے ہیں اتہیا کس کے لیے للہ ہی مانا نمازیں یہ عبادت کیا ہے عبادت بدنی اتحیات میں کیا ہوا عبادت قولی اب سلوات میں کیا ہوا عبادت بدنی آگے بڑھے آگے کیا ہے بات عبادت مالی یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہیں یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اب عبادت کولی میں پکارنا ہے عبادت کولی میں دعا مانگنا ہے عبادت کولی میں اللہ کے آگے آجری کرنا ہے اللہ قرآن میں فرماتی ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا میں تمہاری فریاد سنوں گا میرے اللہ مکے میں پکارے تو سنیں گے عرفات میں پکارے تو سنیں گے مدینے میں پکارے تو سنیں گے فرمایا نانا سال کا عبادی انی قریب اجیب دعوت اللہ فرماتے ہیں جب سوال کرنے والا سوال کرے جس جگہ میں سوال کرے جس زمانے میں سوال کرے رات کو مانگے دن میں مانگے اندھیرے میں مانگے اجالے میں مانگے تو حجت میں مانگے اشراق میں مانگے مکے مدینے ارفاد بنا میں مانگے فرمایا کہ میں تیرے قریب ہوں اور دوسری جگہ فرمایا ہوا نہ کربئی من حبل الورید اے میرے بندے میں تو تمہاری رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں لیکن یاد رکھو حاجیو قریب کا بان یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ اللہ شارگ میں ہے اللہ بندے میں قریب آ گیا ہے یا اللہ بندے سے مل گیا ہے اللہ کا مقام عرش الا ہے قریب کا کیا بانا کہ ہر چیز اللہ کے علموں میں ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے اور جو چیز معلوم ہے وہ قریب ہے اور جو چیز معلوم نہ ہو وہ قریب ہو کے بھی دور ہوتی ہے دیکھو کئی دفعہ آج آدمی اپنی قلم جو ہے وہ یہاں رکھ لیتا ہے اور نیچے ڈھونڈتا ہے کہ علم کوئی نہیں کہ کدھر ہے قریب ہو کے بھی بعید ہے اور جو قریب ہے تو پھر اگر علم میں ہے تو وہ قریب ہے اب حضرت آدم سے دیکھے آدم نے کس مانگا ربنا ظلمنا انفسنا علم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين آدم نے مانگا بی بی ہوا نے مانگا تو کس سے مانگا اللہ سے نور نے مانگا اللہ تو فل و تر ہم من الخاسرین یونس نے مانگا لا الہ اللہ انت سبحانك انی انت من الظالمین حضرت ایوب نے بیماری میں مانگا ایوب ویوبنا دار بہ ربی انسان اللہ ونت الحم موسا علیہ السلام نے مانگا رب شرالی صدری ربرالی لی امری وحل وہ قدت قولی اور اسی طرح دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا ربنا انزل علینا بائدتم من السماء تكون عید عيدا و وآخرنا نا وہ کا اور سب سے بڑا مانگنے والا میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ عبادت قولی ہے زبان سے کس کو مانگ رہے ہیں ہاں جی آدم کس سے مانگ رہا ہے ہاں جی اور میرا بدنی کیا کہتی ہیں کل اللہ کیا مانا اللہ کل کل مالک الملک تو ملک منتشا وطن ملک من من تشاء تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير میرا مدنی مقام بدر میں کھڑا ہے کس سے مانگتا ہے اللہ علم سرنا ہری میرا بدنی بدر میں ہے خیبر میں ہے تبوک میں ہے غار سور میں ہے غار ہیرا میں ہے مکے میں ہے مینار فاض میں ہے کس سے مانگ رہا ہے ہاں جی ہاں جی آدم نے کس سے مانگا تو جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کس سے مانگے گا ہاں جی اچھا ایک بات بتاؤ شیطان نے کس سے مانگا ہاں, جی؟ ہاں، سنڈے دن سے بتاؤ نا یہ مولوی مکی کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کھیر خدا کے کعبے میں سچ کہو بعد میں ماننا نہ مان تمہاری مرضی اللہ کے کعبے میں بات سچی کرو آدم نے مانگا کس سے اچھا اللہ نے شیطان کو ملون ہو لامتی ہو رجیم ہو مرجیم ہو نکل جاؤ بچبا ہو جاؤ ٹھیک جی، ہے لیکن اس کے بعد قرآن کہتے ہیں نے کیا اور سو میرا اللہ مجھے لمبی زندگی دے مہلت دے اس دن تک جب قبروں سے لوگ کھڑے ہوں گے کس دن تک دیکھو شیطان ذہین کی طرح ہے اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں نا ہے خطرناک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ جو بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں نا وہ کبھی ایول جینیس بن جائیں تو پھر پوری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں ذہین آدمی لازمی بات ہے اچھے رستے پہ چلے تو کامیاب ہو گیا اگر برے پہ چلے تو قوم کو تباہ برباد کر دے اس لیے دیکھو شیطان کتنا چلاک ہے کہتا ہے اللہ میاں محلت دے د يبعثون اس دن تک جس دن تک لوگ قبروں سے کیا مانا جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد موت آئے گی کیا مانا رہے یعنی میں بھی ہمیشہ زندہ رہوں اس دن تک اگر مہلت مل جائے اس کے بعد تو سب نے زندہ رہنا ہے سب تو کسی نے مرنا ہی نہیں مانا یہ تھا کہ اس وقت سے اچھا خدا کی شان دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں ہے تو ملعون لیکن ہے تو میری مخلوق ہے تو ملعون لیکن مخلوق کس کی ہے دیکھو نا اللہ بندے کو رزق دیتا ہے کتے کو کون دیتا ہے ہاں جی دیکھا نہیں ہے کتے کاروں میں بیٹھے ہیں بندے سڑکوں پہ پڑے ہیں وہ جناب بڑی قیمتی شیمپو سے نہاتے ہیں اور انسانوں کو اچھا صابن بھی نہیں ملتا رہ کے نہیں دیکھا گا ان کو بھی رزق دینے والا کون ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کی بغل میں قرآن ہے کسی کی بغل میں کتا ہے یہ نصیب کی بات ہے یہ نصیب کی بات ہے لیکن دے تو سب کو اللہ رہا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ان کا من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم اللہ نے فرمایا بد وقت تیری دعا منظور ہے یوم محلت دے دی ہے تمہیں لیکن یوم یو بات سون تک نہیں ایک وقت تک جو میرے علم میں ہے اس وقت پھر تم پہ بھی فنا آئے گی کہنے لگا اچھا اللہ میاں اب مجھے محلت مل گئی ہے تو پھر میرا بھی بات سن لے میں چھپاتا نہیں تو اس کے بعد کیا لگا سم من بین ایدیہم و من خلفیم و ان ایمان و ان شمائلہم سم تجد اکثر شاکرین ہوم اللہ میں بھی تیرے بندوں کو آگے سے گمراہ کروں گا پیچھے سے گمراہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا ان میں سے پھر اکثر جو ہے وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے میں ان کو دباہوں پر بحال کر دوں گا اللہ نے فرمایا ابلیس تم بھی میری قسم کھا رہے ہو تو میں بھی قسم کھاتا ہوں میں بھی قسم کھاتا ہوں مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے میں بھی سارے گناہ بخشتا رہوں گا دعا کر اللہ ہمارے گناہ بھی معاف دعا کر لو دل سے دعا کرو تو میرے لیے میں تمہارے لیے گاڑی اسی طرح چلے گی دعا کر لو اللہ سارے گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بربادی ان سے بچا لے اللہ آسمانوں میں امت محمد مصطفیٰ کی عزت کے فیصلے فرما دے میرا اللہ کا آسمانوں میں حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما دے یا اللہ آج فلسطین میں یا اللہ آج میں حضور اور ملون قوم جو ہے مسلمانوں سے عصمتوں سے کھیل رہی ہے اللہ حود و حنود پہ اپنا گھر نازل فرما دے اللہ میرے مدنی کی میں کی جگہ کو پھر مسلمانوں کے حوالے کر دے اللہ حرمین شریف کو کیا مت ہر فتنے دے محفوظ فرما دے یا اللہ حدود ہیں کفار ہیں یہود ہیں انہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہے انہیں اپنے میزائلوں پہ ناز ہے ہمیں ہم پہ ناز ہے ایک طرف کفل کی طاقت ہے ایک طرف محمد کی امت ہے اللہ حضور کی امت کو غالب کر دے اور کفل کو ہمیشہ کے لیے بتا دے تو نہیں کوئی گھڑی رحمت والی ہو اور ہماری پکار سن لے مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہے سائل کا کام ہے مانگتا رہے باقی بادشاہ کی مرضی ہے جب چاہے گا کھول دے گا اور وہاں دیر کیا لگے گی کون کون بس اتنی حکم کی دیر ہے اللہ پاک یہی وہ کعبہ ہے یہاں سے میرے مدنی کو ہجرت کر کے نکالا گیا یہاں سے حضور صدیق کے کندو پہ بیٹھ کے گئے ہیں جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کفر بابا جو لان ہے اور میرا مدنی فاتح بن کے آ رہا ہے جب وہ نکالنے والے ہیں اور ایک دور وہ بھی اللہ نے دکھلا دیا کہ حضرت بیدان ہے اور کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اور ایک بخاری مسلم کی صحیح حدیث سن لیں درو شریف پڑھو تو میں حدیث حرض کروں درو شریف پڑھو گے تو میں صحیح حدیث حل کروں گا مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی اور شواہد بھی ہے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اور ساتھ ساتھ تم دل میں کہتے جانا جو بندہ گواہی دے شاد آج کعبے میں بیٹھ کے تم بھی گواہی دیتے جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی بابو دے بر حق نہیں مگر اور جو گواہی دے شاد اللہ محمد رسول اللہ اور حضور نے فرمایا جو گواہی دے کے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور جو گواہی دے الجنت و حق جنت حق ہے انار و حق نار حق ہے حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو بندہ یہ عقیدہ رکھ لے عمل اس کے چاہے جیسے بھیڑے ہوں میں جنت بھیجوں گا اللہ ہم کو بھی جنت میں بھیج دے اللہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کروا دے اب سمجھیے جی آدم نے کس سے دعا مانگی ہے ہاں جی سیدھی بات کرے اس میں کوئی جھول ہے اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا چکر ہے بولا آدم و ہوا نے دعا کس سے مانگی اور شیطان نے دعا کس سے مانگی اچھا اب جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے وہ آدم کی پارٹی میں بھی نہیں شیطان کی پارٹی میں بھی نہیں کس بلا میں ہے وہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو دیکھو نا جی آدم نے مانگی خدا سے اور شیطان نے بھی کس سے مانگی اچھا چلو آگے آؤ آدم نے کوئی قرآن میں جو دعا ہے اس میں کوئی واسطہ دیا ہے ہاں جی یہ ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی کہ ایک روایت میں ہے آدم نے دیکھا تھا ارشف حضور کا نام لکھا تھا اور وہ سے دعا مانگی تھی اللہ کے بندے اللہ نے قرآن میں آدم کا سارا قصہ لکھا ہے آدم کے پیدا کرنے کا آدم کو جنت میں جانے کا درخت کے چکھنے کا شیطان کے بس حصے کا جنت میں کپڑے اترنے کا آدم و حضا کو نکالنے کا ملائکہ کے سجدہ کرنے کا اور اللہ کہتا ہے پھر جب میں راضی ہوا فتلک کا آدم رب ہی بے ہم نے آدم کو خود سکھلایا کہ ان کلمات سے دعا مانگ لو تو میں معافی دوں گا یہ سارا باقی تو قرآن میں ہے لیکن تیرا واسطہ وسیلے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے آ کر یہ کلمات دعا کہ کس نے سکھایا اللہ کہتے ہیں میں نے سکھائے ہیں فتح لگ کلمات یہ کلمات کس نے سکھلائے ہیں اور وہ کلمات کیا ہے ربنا ربنا ظلمنا انفسنا یہ قرآن ہے کسی لہلا کہانی مجنو کی کہانی تو نہیں ہے نا جی یا نعوذ باللہ اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں گھر میں جا کے دیکھ لیں اچھا اب آدم نے مانگا تو اللہ سے اچھا حضرت علیہ السلام کھڑے ہیں وہ بچہ مانگ رہے ہیں رب حضرت کریا بچہ مانگ رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے رات کو میرا پیغمبر اکیلے کھڑے ہیں حاجیوں مہربانی کرو وقت ضائع نہ کرو اللہ کے کعبے میں اپنے گھر میں یا مکان میں رات کو علیحدہ ہو کے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کر سجدے میں پڑا ہو اور اپنے رب سے مانگ رہا ہو اللہ پرواد نادار دن خفی اللہ سے مانگ رہا ہے اور مانگ بھی خفیہ چھپ کے مانگ رہا ہے مسئلہ سمجھے دعا میں چیخا نہ کرو زور زور سے گلے نہ پھاڑا کرو دعا مانگنا جو ہے تجربوں سے ہے دعا مانگنا جو ہے آج سے ہے دعا مانگنا جو ہے ضلعت سے ہے جی دعا مانگنا جو ہے مسکنت سے ہے اور ایک مسئلہ یاد کر لو اللہ تبارک وطالعہ تیرے لیے حل کر لے اور میرے لیے بھی حل کر دے یاد رکھو جب تک دعا میں یقین نہ ہو جب تک دعا میں توجہ کامل نہ ہو جب تک دعا میں اخلاص نہ ہو میری بیٹیاں کھڑی ہیں بہنیں کھڑی ہیں اگر روٹی پکانے لگے اور توجہ کامل نہ ہو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا اگر آپ چائے بنانے لگے توجہ جو کامل نہ ہو تو یا پتی زیادہ پڑ جائے گی یا چینی کے بجائے نمک پڑ جائے گا آپ پانی کا گلاس بھرنے لگے توجہ کامل نہ ہو تو گلاس نہیں بھر سکتا اللہ فرماتا ہے بندے توجہ کامل نہ ہو تو تو پانی نہیں بھر سکتا توجہ کامل نہ ہو تو تو چل نہیں سکتا توجہ کامل نہ ہو تو تیری روٹی نہیں پک سکتی توجہ کامل نہ ہو تو تیری موٹر نہیں چل سکتی توجہ کامل نہ ہو تو تیری گاڑی نہیں چل سکتی تو توجہ کامل جب جب تک نہ ہو اور مجھ سے توجہ کامل کے ساتھ اور خلوص دل سے نہ مانگو تو دعا کیسے منظور ہو جائے اس لیے کو میں فضول اللہ مخلسی الدین جب بھی دعا مانگو یاد رکھو کہ رات کی گھڑی ہے علیحدہ بیٹھے ہو آہستہ مانگو زبان سے زرف لفظ ادا ہو رہے ہوں اور یہ یقین کامل ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا محلہ سن رہا ہے اور یہ بھی یقین کامل ہو کبھی دعا میں یہ نہ کہو کہ اللہ تو چاہے تو مہربانی کر دے تو چاہے تو عطا کر دے تو چاہے تو مغفرت کر دے تو چاہے تو میرا کام کر دے اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ کہو کہ مولا میرا تیرے سوا بنتا کوئی نہیں ہے اور میں تیرے در پہ یقین سے آیا ہوں اور میں لے کے چلوں گا نہیں اور حضور نے فرمایا رو رو کے دعا مانگو اور رونا نہ آئے تو پھر میں رونے والے کی شکل بنا لو اس لیے حضرت شیخ شادی فرماتے ہیں جب تک بچہ نہیں روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں آتا ہے جب بچہ روتا ہے تو دریا ہے دودھ بھی چل پڑتا ہے اسی لیے جب تم روتے ہو تیری آنسو گرتے ہیں تیری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تیرا قلب و قلب اللہ کی طرف ہوتا ہے اس لیے بنا اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت تک کھڑے ہیں دعا مانگ رہے ہیں پکار رہے ہیں اللہ نے حکم دیا یا یاد بشیرو کا بے غلام بے غلام اسمو یا لم له من قبل اے زکری علیہ السلام ہم نے تیری دعا منظور کرنی ہے ہم تمہیں بچہ دیں گے نام بھی یہ ہوگا اور ایسا بچہ جو پیغمبر بھی ہوگا جو نبی بھی ہوگا اب ایمان سے کہیں آدم و حبا نے کس سے مانگا اللہ سے اور حضرت زکریہ نے بچہ مانگا کس سے کسی بات کلندر سے ہاں جی نہیں وہ ڈیڑھ کلندر سے نہیں مہنگا کہتے ہیں جی ڈھائی کلندر ہوئے میرے کا شکر ہے تین نہیں ہوئے ڈھائی نے بیڑا کر تین ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے ڈھائی ہو گیا یعنی دو مرد ہوں گے ایک عورت ہوگی تو ڈھائی بن گئے کہ کہتے ہیں اور ابھی آدھی ہے ہم سب کو نچا رہی ہے جو پوری ہوتی نہیں کیا ہوتا تو ابھی آدھی ہے نا اللہ مولوی بھی ناچ رہے ہیں پیر بھی ناچ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا آگے جناب سمجھے کہ حضرت زکریہ نے اولاد مانگی کس سے مانگی ہے اچھا حضرت یونس نے قید میں رہائی مانگی کس سے مانگی یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کس سے مانگی حضرت ایوب نے دعا مانگی کس سے مانگی یہ قولی عبادت ہے کس سے مانگی گئی اس قولی عبادت میں سمجھ لو جب یہ کہے کہ یا اللہ اور کبھی کبھی کہتے کہ یا پیر یا دستگیر یا عبد القادر جیلانی جی لانی شی للہ یا تین چشتی بگر داد بلا افزاد کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اللہ برباد ہے تو نے شرک کیا ہے مشرک بن گیا جہنم کا حقدار ہمیں گئی بات کے نہیں پکارنا کس کو ہے جب یہ نئے نئے ٹیپ بنے تھے نا ہم کہتے تھے فکرا بن گیا یار ہر جگہ گانا پھیلے گا اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو اسی کو میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دوں گا انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں آخر اللہ کی مخلوق پیدا کر رہی ہے اللہ جب چاہتے ہیں تو اسی برائی میں خیر کا پہلو بھی پیدا فرما دیتے ہیں اب سمجھ رہے عبادتیں کالی کس کے لیے کرنی ہے اللہ کے لیے اب باتوں باتوں علیکہ ایوہ النبی ندی رحمت اللہ اللہ وبرکاتہ السلام علینا ملا عباد اللہ الصالحین آگے کیا پڑھتے ہو ہاں جی یہ پھر کیوں آ گیا شد اللہ الہ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہیں ہن نبیوں سے دھوکھا نہ لگ جائے کہیں میرے نبی کو پکار کے لیے نہ سمجھ لے کہیں میرے مدنی کو ندا کے لیے نہ سمجھ لے اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے بندے پھر اقرار کرو اشہد اللہ الا اللہ اشہاد اللہ محمد اب جو ہو سو اللہ نے فرمایا اب تو نے گویا کلمہ پڑھ لیا ہے میری توحید کی شہادت دے دی ہے میرے مدنی کی رسالت کی گواہی دے دی ہے بندے مانگ کیا مانگتے ہو کہتے اللہ ظلم تو نبی ظلم ایمان سے کہے کس سے مانگ رہے ہو ہاں جی کس سے سیدھی سیدھی بات کرو گے اللہ عزب کا من عذاب القبر واؤزب کا من فطرت المسیح الدجال واؤزب کا من فطرت المحیا و فطرت المواد واؤزب کا من الماسم المغرم والبت الجال وغلبت الدین وفہر الرجال یہ ساری دعائیں کس سے مانگ رہے ہو اللہ سے اچھا ایمان سے کہو جب جنازہ پڑھتے ہو جنازہ شہید کا ہے جنازہ ولی اللہ کا ہے جنازہ عالم کا ہے جنازہ اللہ کے ولی کا ہے عبادت صالحی کا ہے اولیاء اللہ مقربین کا ہے میت سامنے موجود ہے بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تو دعا مانگتے ہو پہلے جناب سنا پڑھ رہے ہو اس کے بعد آپ درود پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو دعا مانگتے ہو کیا کہتے ہو اللہ مغفر جلدی جلدی اللہ بخش دے ان کو او یار ہمارے زندو کو اللہ ہمک ہو کس کو بخشو چاہے تو جنازہ تو پہلے آپ زندوں تک کیوں پہ چلے گئے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے جس کی موت آ گئی اس کے عمل تو ختم ہو گئے پہلے جینے والوں کے لیے تو لے ان کی گمراہی کا زیادہ خوف ہے اللہ مغفر لے ہائی میں یہ دینا اللہ بخش دے ہمارے زندو کو ہمارے کس کو نہ اب یہ اس کے لیے مانگ رہے ہو یا یوں دعا مانگ رہے ہو جنازے والا مدد فرما ہاں جی؟ سیدھی بات کرو جنازے والے کے لیے مانگ رہے ہو یا جنازے والے سے مانگ رہے ہو ہاں جی نہ ولی ہے شہید ہے اس کے لیے مانگ رہے ہو اس سے مانگ رہے ہو اچھا جب تک وہ باہر ہے میت سامنے رکھی ہے ہم دعا مانگے جب نیچے جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے اچھا عقیدہ ہے بھائی جب تک دھرتی پہ تھا تو محتاج تھا اچھا اس کا جنازہ کس نے پڑا ہم نے کفن کس نے دیا ہم نے غسل کس نے دیا ہم نے جنازے کو کندھا کس نے دیا ہم نے قبر کس نے بنائی ہم نے اٹھا کے کس نے رکھا ہم نے اوپر مٹی کس نے ڈالی ہم نے جب نیچے چلا گیا تو داتا مدد فرما کلندر بچڑا دے پیلا دتا اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا مشرق ہے بچہ دینے والا میں ہوں اور نسبت تیروں کی طرف کر رہا ہے تیر بخش حسین بخش فقیر بخش اللہ فرماتا ہے حسین کس نے پیدا کیا اس فقیر کو کس نے پیدا کیا ہے اس پیر کو کس نے پیدا کیا ہے فرمایا اس کے پیدا کرنے والے کو بھول گئے من دونه اللہ کا قرآن سن اللہ اکبر مسلمانوں سمجھتے ہو جی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہم کہاں مشرق ہیں جی او جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں یہ دیکھو نا جی بادشاہ کے پاس جو مول صاحب کام ہو یا کسی جج کے پاس کام ہو جناب منشی کو ملتا ہے بندہ وکیل کو ملتا ہے وزیر کو ملتا ہے پہلے چپراسی کو ملتا ہے جناب کچھ سیدھا تھوڑا پہنچ جاتا ہے بادشاہ کے پاس اللہ اب تو نے میری مثال دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ دی تو تو اسی وقت کافر ہو گیا پہلے کلمہ پڑھ کیوں اللہ کی کوئی مثال ہے تو پھر تم مثال جو دے رہے ہو جی بادشاہ کو بھی تو واسطے سے بندہ مانگتا ہے نا اور جی حاکم کو بھی تو بندہ وسیلہ ڈھونڈتا ہے اللہ فرماتا تم مجھے دنیا کے حاکموں سے ملا رہے ہو بادشاہوں سے ملا رہے ہو اور یاد رکھو اللہ ہے بد وقت سفارش کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہ نہ سنتا ہو میں تو تیرا وہ بادشاہ ہوں کہ پکارتا ہوں کہ ہو مانگو مجھ سے اب دیکھیں جی اللہ کا قرآن سنے اللہ اکبر قرآن یاد رکھو مجھے اللہ فرماتا ہے جن کو تم میرے سوا ان میں تو مکھی بھی پیدا نہیں کی مچھر بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ان کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور میں ہم غیرویا ان ولا يشعرون أيان يبعثون اللہ فرماتا ہے وہ تو خود مردہ ہے زندہ نہیں ہے اور پھر وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کب قبروں سے اٹھیں گے جن کو اپنے اٹھنے کا پتا نہیں ان کو تیرے حال کا کیا پتا ہے سمجھ آ رہے ہیں اس لیے اچھا آگے سنے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ من من قدمیر اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھے چھوڑ کے جن کو تم مانگ رہے ہو وہ تو کھجور کے اندر جو چھلکا ہے وہ دوست کے بھی مالک نہیں ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے اور مالک کون ہے مالک کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے اچھا حاجی اب اللہ کے کعبے میں سیدھی بات کرنا میں نہیں کہوں گا تم مجھے بتاؤ گے کیونکہ میں بتاؤں گا ہمارے اوپر تو آپ نے ایک مہر لگا دی ہے نا پیٹنٹ اور جی ٹھیک ہے درود تو روز پڑھواتا ہے مولوی مکی لیکن اندر سے باہر آدمی ماشاء اللہ قرآن بھی سناتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ماشاء اللہ حدیث بھی پڑھتے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے لیکن جی شریعت جان والے نے کا پتہ ہی کوئی نہیں اتو اتو جانے وچو وچو نہیں جانتے یہ ایکس رے تمہارے پیروں کے پاس ہے جو اندر سے جانتے ہیں اندار را راجعون دعا کر اللہ سب کی شکایت او مسلمانوں میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اب سمجھو دعا کس سے مانگنی ہے ہاں جی کس سے سیدھی سیدھی بات کرو کس سے اچھا جاننے والا کون سننے والا اچھا اس میں اگر کسی کو شریک کرو تو کیا بنے گا بس ایک منٹ اب مجھے بتاؤ جو لوگ یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں داتا کہتے ہیں پیران پیر عبد القادر جی یا نظام الدین اولیاء یا معین الدین چشتی سلیم الدین چشتی پکارتے ہیں ایمان سے ٹھنڈے یا علی یا علی یا علی مولا علی یہ جو پکار رہے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ جانتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک ہیں یہ عقیدہ ہے یا نہیں نا اگر نہ ہو تو پھر پکارنے کا مطلب ٹھنڈے سے اللہ کے گھر میں مطلب اچھا تم آئے تم یہاں آ گئے حج پہ بیوی تمہاری گھر ہے یہاں سے بیٹھ کے بیوی کو پکارو گے کیوں پتا ہے پکارنے کہیں گے سن رہی رہیے چیخ رہے ہو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی پکارتا آدمی کس کو ہو جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ سن رہا ہے اچھا صرف سن رہا ہے اور دے کچھ نہیں سکتا اس کو بھی کوئی پکارتا ہے سن بھی رہا ہے اور نفع نقصان کا بھی مالک ہے اچھا یہاں جب حرم میں آئے ہو اللہ کے کعبے میں دیکھ رہے ہو کالے ہیں نیلے ہیں پیلے ہیں اونچے ہیں چھوٹے ہیں سفید ہیں گورے ہیں لال ہیں احمر ہیں عرب ہیں عجم ہیں سندھی ہیں ہندی ہیں پشتون ہیں بنگالی ہیں برمی ہیں اپنی اپنی بولیوں میں پکار رہے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کی بولیاں جانتا ہے سب کی فریاد سنتا ہے سب کی باتوں کی برباد جانتا ہے اور سب کو نفع نقصان دیتا ہے جب یہاں سے ہم تیر کو بولیں اگر تیر ہندی ہے تو وہ ساری زبانیں نہیں جانتا ہے ہاں جی نہ جب تک زندہ تھا تو سندھی بولتا تھا قبر میں گیا ساری بولنے لگ گیا کیا خیال ہے جب تک اوپر تھا تو صرف اردو بولتا تھا کیونکہ ہند میں تھا اور صرف دلی میں تھا تو اردو زبان جانتے تھے لیکن فوت ہونے کے بعد عربی بھی آ گئی بنگالی بھی آ گئی دربی بھی آ گئی یعنی زندہ رہیں تو ایک بولی دو بولی یا تین بولتے ہیں نیچے چلے جائیں ساری بولیاں بولتے ہیں اچھا اور جب تک پیر زندہ رہے ان کی نظر نیاز ہم دیتے ہیں یا پیر دیتا ہے تو جب تک زندہ رہیں ہمارے محتاج نیچے جائیں تو ہم محتاج یہ عقیدہ ہے یا شرک ہے ہاں جی سمجھ ہاں، آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی پھر نہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا اللہ کی دین اللہ کی توحید تو اب سمجھے عبادات توڑی میں کس کو پکارنا ہے اچھا عبادات بدنی کس کے لیے ہے انلو جتال اللہ ان لله فلا مع الله أحدا اللہ نے فرمایا من ممن يدعو دون پہلو ید لو جی یوم القیامت ملتی عن دعائهم غافلون اللہ ہے مساجد جمع مسجد کی سمجھو پورا مسجد یہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے یا کیا مانا مساجد مسجد یہ سجدے کے آزا کس کے لیے ہیں یہ سارے سجدے کس کے لیے ہیں یا الذين آمنوا واسجدوا ربنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن ان تم ایاب سجدہ کس کے لیے رقو کس کے لیے عبادت کس کے لیے بدنی عبادت کس کے لیے قومی عبادت کس کے لیے مالی عبادت کس کے لیے اس لیے اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر سیدنا خلیل اللہ اور میرا مدنی حبیب اللہ اللہ نے فرمایا اپنی امت کو ایک آیت پڑھا دے شرک سے بچا لیں کل نسلاتی و سو کی محیا ومماتي لله رب للہ ہے نواز عبادات بدنی کس کے لیے قربانی کس کے لیے ہماری زندگی ہماری موت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے جو رد ہے دونوں جہانوں کا اور آگے کیا فرمایا اللہ لا شریک کلا ہو عمر تو اللہ نے فرمایا حاجی ہاں جب میرے دروازے پہ آؤ غسل کر کے پاک ہو جا اپنے غرور کے کپڑے اتار دے اور دو چادریں کفن والی باندھ لیں اور اس کے بعد پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک مینا میں جائے تو پڑھ عرفات میں جائے تو پڑھ مزدلفہ میں جائے تو پڑ لیکن جب شیطان کو کنکری ماریں گے تو لداحق کیوں سمجھ آئے نہ باقی تو ہر وقت پڑھیں گے لیکن شیطان کی کنکری کے بعد اللہ نے فرمایا جب تم نے شیطان سے رستہ توڑ دیا ہے پتھر مار کے بھگا دیا ہے رحمان سے رشتہ جوڑ دیا ہے شرک سے پکی توبہ کر لی ہے شرک میں ڈالنے والے کو پتھر مار کے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا اور تم میرا بندہ بن گیا میں نے تجھے معاف کر دیا سمجھ آ رہی ہے بات گری سمجھ آ رہی کہ آج تم میرا بندہ بن گیا ہے آج تو نے شیطان سے برا اللہ اکبر اللہ اکبر